کو بھائی اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا وہ سمجھ کر کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ مطلب ہے اس کام کا مطلب۔ یہ کام اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے عمر کو تاکہ عمر کا ہر آدمی اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھے جس سے ہم اپنی زندگی کی ضرورتوں کو سمجھتے ہیں یہ ضرورت ہے یہ ضرورت ہے یہ ضرورت ہے جیسے سب لوگوں کا احترام ہے اپنی ذمہ داریوں کا بھی احساس کہ ہم یہاں ذمہ داری پر آئے ہوئے ہیں ہم یہاں ذمہ داری پر آئے ہوئے ہیں ہماری یہاں ذمہ داری ہے اور اللہ کی مدد اتنی ملتی ہے جتنی ذمہ داری پوری کی جاتی ہے اور بلرام پر معاون اللہ ہمارا داری اتنی مہاپ ہوگی کہ جتنی ذمہ داری پوری کی جائے جتنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا اور اپنی ذمہ داری سمجھ سمر کو ادا کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگنا اللہ نے یہ کام دیا ہے منانے لیا تھا براہم بنڈارے فرما دیتے ہیں کہ میں اس کام کو کالے نبوت سمجھتا ہوں اس کام کو میں کالے نبوت سمجھتا ہوں نبوت دیا گیا ہے تو نبوت کے ساتھ جو بیس ہوگا وہ بیس بھی آئے گا نبوت کے ساتھ جو مدد ہے وہ مدد بھی آئے گی ہاں کیوں کال نبوت دیا گیا ہے اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے امیدوار رہو اب عام میں تو مایا تو رہوانا رہوانو بسائی سنو اور اللہ سے امیدوار ہو اللہ سے امیدوار کہ اللہ تعالیٰ ایک حالات پیدا کر دیں گے تو تمہیں خوش کر دیں گے اب سے تو وہاں پہ تو میں منظروں اللہ ایسی حالات ڈالے گا کہ وہ لا حالات تمہیں خوش کر دیں گے اس لیے کہ اللہ سے امید کرو اس لیے ہدایت دی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گما کر یعنی اللہ اللہ رضی عنہ کہ آپ کے وقت سے پہلے تین دن پہلے مجھے یہ بات ملی آپ سے کہ تمہاری موت اس حالت میں آ گئی کہ تمہارا گمان اپنے کے ساتھ اچھا یہ بات مجھے آپ آپ کے کے وقت سے پہلے تمہاری موت اس حال میں آ گئے کہ تمہارا ابھی اپنے پورا جیسا کے ساتھ اچھا اللہ نے اپنا ایک دستور بتایا کتنا آسان دستور کہ آنا آئندہ انہیں اب جی بھی جی ہاں آنا آئندہ دن اب جی بھی میں بندے کے ساتھ وہ معاملہ کر لوں گا جیسا وہ مجھ گمان کرے گا اتنا آسان ہے اللہ سے کوئی کام کرانا جی ہاں اسے پورنیہ چاہیے no, no,

Gracias. رات کو چھوٹا کیا اللہ نے دن کو بڑا کر دیا دن کو چھوٹا کر دیا رات کو بڑا کر دیا پرانے بات میں مجھے ملنا تمہارے حالات میں کبھی بندی ہو جائے گی کبھی حالات میں فلاسی ہو جائے گی یہ اللہ کی طرف سے کیونکہ حالات کا مالک اللہ ہے اللہ کے یوک کوئی نہیں اس پر آپ نے یہ بات فرمائی ہے والا معاملہ صحیح ہو گیا راضی کرنا آسان ہے سب کو راضی کرنا ہے ایک اللہ ہے اس کو راضی کرنا کے ساتھ ہو جائیں گے ناراج کے ساتھ اس لیے یہ دعوت کی ایک اللہ کو راضی کرنے کی گیلری کرو یہ سب کو راضی ہو جائیں گے یہ آسان علاج بتایا مسلم کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے امتوں کو اپنے قوموں کو آسان سے آسان چیز بتا اللہ بھی آسانی پسند کرتے ہیں یہ بھی اللہ ہو اللہ اللہ کا ارادہ بھی ہمارے ساتھ آسانی کا اللہ کا ارادہ تو ہمارے ساتھ دشواری کرنی ہے کہ دشواری کے ساتھ کام کو نبھانا آسان نہیں ہے اس کے لیے آسانی کے ساتھ تو کام بتا جائے گا جس سے وہ تو سلادر تعلیم دینے کا لگا دوست ممبئی گائے کہ لوگوں کے ساتھ آسان نہ پڑھو لوگوں کا دشکال نہ کرو ایسا کہو کہ جس سے لوگوں میں عمل کرنے کے لیے آسانی پیدا گزارے ایسا کہ پونا کرو کہ جس کے لوگوں کے اندر دکھایا کرو تو یہ کام کا کچھ و کرے کا ہوتا ہے اس کام میں اس طرح اچھی نیت ایسے اچھا کہ آسان کرے کا احتیاط ہو جس کی وجہ سے سب کے لیے آسانی ہو جاتا ہے کرتے ہیں اس لیے اس لیے اس کام کے پوری ہونے سے یہ ہے کہ ایک نیت میں خوش نہ ہو ایک دوسرے نمبر میں عمل کے اندر روش نہ ہو اعمال اچھے سے اچھے کیے جائیں کیونکہ ہماری یہ دعوت جو ہے وہ اعمال کی دعوت ہے ورنہ ہم تو مسلمان ہے عقائد بھی صحیح ہے ہمارے عقائد بھی صحیح ہے مسلمان ہیں تو دوسری بات نہیں بات کی بات ہو رہی ہے کہ ہم کو اعمال کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اپنے اعمال پھر اپنے اعمال کو صحیح بناؤ اعمال کو صحیح بنانے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں 大咱来一起。 سے کوئی روکنے نہیں تھی پھر دیا جائے گی کیونکہ پانی آ گیا ضرور اللہ وسلم اپنی پیاست کی نشاندی پانی سے دیتے کی نیت نیت کے کے ساتھ بڑی آئیں گے بنی حکم آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم اس کے لیے تیار ہیں ایک نیت کی دعوت نہیں ہے نیت نیت کے ساتھ تیار رہو سے کرا ہوا ہوتا ہے تو اس کا زیادہ بوجھ نہیں پڑتا ہاں، میرا سے ہے نیت کے ساتھ رہو قیامت میں ہر ہر آدمی اپنی نیتوں پر اٹھے گا جس نیت کو یہ تو مرا ہے کیسے نیت کے تھی تم ابھی اٹھا تو لیا نہیں جاتے اس اپنی نیتوں پر اٹھے گا بڑا ایک تو نیت ایک نیت اور ایک بہن بتا کر میرا تم بنی وہ عزت سن کے تم کر دے عزت سن کے تم کر دے تو تمہیں نقل کی نقل کی دعوت دی جائے جتنے سے اللہ سے رسا ہیں تو پھر سے تیار ہو جاؤ کیونکہ نیت پہ سیاح کرنا تو یہ نصرت کے اسباب حساب کہ اپنے دین کی مدد کرنا ہے اور مدد نہیں مطلب کہ کو پانی دینا جب دین کی نصرت ہوگی تو تقاضے پورے ہو جائیں گے ہاں، تقاضے پورے ہو جائیں گے کیوں کہ نصرت ہو رہی ہے مدد ہو رہی ہے دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ میں حق پڑھائی اللہ تعالیٰ نے اس امت میں بہت صلاحیتیں رکھی حدیث بات میں ہے کہ اناج مہاجین کا مہاجین اس طرح سے گا لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے چاندی کی گانے ہوتی ہیں زمین میں سونا چاندی ہوتی ہے کان ہے لیکن وہ سونا اور چاندی مٹی کے نیچے اس کا پتہ نہیں چلتا لیکن وہ جگہ بھی ملتی ہے اور اس کا وہ کام کھل جائے تو پھر پھر کیا پوچھنا تو ایسے ہی لوگوں میں صلاحیتیں ہیں لیکن وہ صلاحیتیں دبی ہوئی ہے کسی سے دبی ہوئی وہ اپنے خواہشات سے دبی ہوئی

سے باہر آئے آئے کیونکہ ایک ایک آدمی تو تو معادن معادن کا کا کا ذہب تھا یہ یہ لوگ اپنی جگہ تھے تین جیسے سونے سونے چاندی چاندی چاندی کے کے کھانے ہوتے وہ سونا زمین اندر ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے اس اس اس اس کو کو کو نکالا جاتا جاتا جاتا بازار میں لایا کی کی کی ہوتی پھر بھاؤ دیا قیمت ایسے ہی اپنے ماحول کے نیچے کری ہوئی ہوتی ہے یا اپنے بالکار کے نیچے کری ہوئی ہوتی ہے تو نبی آ کر کے اس کو نکالتا ہے یہ تو تیرا نو تاکہ نور لوگوں کو اندھیروں میں سے دور پڑ رہا ہے اندھیرا کپڑا کے بھی ہوتے ہیں اندھیرا آئی کے بھی ہوتے ہیں معاشرت کے بھی ہوتے ہیں سب سے بڑا دیکھ لو ان کے لیے دیکھ لو کہاں کے حکموں کی بڑھاتی حضرت رام اللہ نے ہماری کم نجی Amen. Amen. تھے تو ندی کے ساتھ ہوتی ہے اور دوسرے نمبر میں پہلے نمبر میں کے ساتھ ہوتی ہے دوسرے نمبر میں ہوتی ہے بندہ کے مدد ایمان والوں کے ساتھ ہے اس لیے وہ اللہ کی مدد سے اپنے کام میں اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے اس لیے اصل اللہ کے لیے اللہ نے دینا کہ حضرت اور مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی اور اس کے اسباب میں سے یہ کام جن کا ذمہ داریوں کا دیا گیا ہے اس کام میں جتنی صلاحیتیں لگے گی جتنی مدد آئے گی ان کا نصر اللہ سب کے کو اگر تم اللہ کے دین کے مدد کر رہو گے تو اللہ ہماری مدد اور تمہارے قدموں کو اپنے اس مقصد پر انداز ایک تو اپنے دین کی مدد کرنا اس کو موسر کہتے ہیں بڑا عمل وہ موسر کام ہمارے ہجرت نہ ہوتی ہے میں میں ہجرت میں ہوتی تو میں ہوتا ہجرت غلط ہو گئی اس لیے آپ مہاجرین ہیں اور میں ہجرت نہ ہوتی تو ابھی ہم مہاجر ہوتا مسلط عمل عزیم احمد ہے مسلم کی وجہ سے راستے کھلتے ہیں مسلم کی وجہ سے مددیں آتی ہیں مسلم کے نظام سے capitania. شکل میں پینے کی شکل میں چاٹنے کی شکل میں سیکھے سمجھے وہ سیکھ سمجھ کر کرے تو وہ کام آسان ہو ہے اس لیے مذہب میں اور دین میں جس طرح دعوت ہے یعنی لوگوں کو اللہ کی طرح متوجہ کرنا ہے ان جو متوجہ ہو جاتے ہیں دعوت کے ذریعے سے اور ان کے لیے تعلیم ہے جو مجھے اللہ نے بنا کر دے جائے مجھے اللہ نے دائی بنا کر دے جائے آدمی کو اللہ ہے وہ ہدایت دے گا مجھے داری بنایا ہے مجھے مرمن بنایا ہے تو ہمارا بھی یہی کام ہے کہ ہادی اور ہدایت دینے والا تو اللہ جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت کرو ہدایت کو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے لیکن دعوت اور دعوت کے بعد آنے یعنی اللہ اللہ کی طرح گرانا اور جب آ جائیں تو ان کو سکھانا ان کو بتا زندگی غفلت پر ہو جائے گی علم و ذکر جہالت اور علم و ذکر جہالت اور غفلت کا توڑ ہے جہالت کے جواب میں علم آیا غفلت کے جواب میں ذکر آیا علم و جگہ سو ذکر جیت ہے یہ ریل کی پٹی کی تلاش ہے تو علم ریل کی تو پٹی ہوتی ہے کہ ریل اسی چلی نہیں ریل نہیں کی زندگی ہمیشہ پر ہی ہوگی بغیر اس کی زندگی نہیں ہے اگر یہ نیچے اتر گیا تو پھر اس کی زندگی میں کی زندگی ہے جیسے ریل پٹنی سے بدل گئی اس کا آگے بڑھانا یہ حرکت کا نے محمد کو دن سے ایک آدمی کرنا پڑتا تھا ایمان لاتا تھا اپنے قبیلے میں جاؤ اپنے قبیلے میں جا کر یہی بات کرو اپنے قوم میں جاؤ اور جا کے یہی بات کرو تو حرکت دیجیے مطلب اپنے بال کائل اپنے بال کائل ہے اسلام ایسی ہو گئی کے دو ایک کرتا ہے ایک شادی کرتا ہے نا اپنے نکال ہو گئی جی ہاں۔ لیکن چرچے کے دو پارٹ ایک حرکت والا ایک شرکان والا اسلام میں یہی بات کہ حرکت کرو تاکہ اور اور آنا بنے اور پھر اپنے بات پر اپنے دن پر قائم ہو برکت بھی ہے دعوت بھی ہے تعلیم و تعلیم بھی ہے اور اپنے بات پر قائم رہنا

پات کردنی ہے

کیونکہ حرام میں کثرت بھی ہوتی ہے اور لذت بھی ہوتی ہے حرام میں کثرت بھی ہوتی ہے حرام زیادہ ہوتا ہے اور لذیذ بھی ہوتا ہے کڑوا کسی کو نہیں لگتا حرام میں زندگیاں مبتلا ہوتی ہے وہ ایمان کی قوت کے ذریعے سے حرام میں سے نکالا اس طرح مہارے تکن آ بدلنا کہیں میں اس طرح مہارے تکن آ بدلنا کہ تو حرام سے بچا پھر تو خدا کر سب سے بڑا عبادت دلا دے حرام سے بچنے والا سب سے بڑا عبادت دلا کیونکہ حرام سے بچنا جو ہے وہ ایمانی طاقت پر نے امت کو ایمانی طاقت پیدا کرنے کے لیے آپ کی اطلاع پیدا کرنے کے لیے آپ نے امت کو پہلے ہی دن سے حرکت دی جتنا دین ہے اتنا لے کر حرکت کرو تین کا رہا پھر حرکت گیا بڑھتی گئی تو حرکت کی تھی جو ایمان لاتا تھا وہ دوسرے کے کے لیے حرکت حرکت کرتا تھا تھا دوسروں کی دعوت دیتا یہ بڑا دوسرے نمبر میں کہ دوسرے نمبر میں آپ نے امت کے اندر عبادت کا ذوق شوق پیدا پیدا کرا کرا وہ ہمارے اندر میں یہ عبادت کا شوق ہمارے دماغ میں جس طرح دعوت اور جن کی محنت کا بل رہا تھا ایسا ان کے اندر عبادت کا بھی دور عبادت کے لیے بنا دیتی تو یہ کثر سے عبادت کرنے والے کثر سے عبادت کرنے والے رات میں اور دن میں فلاحوں روپا ہونے ہے مسا کا محمد کو نہیں گے اور رکو سکھو میں پاؤ گے یہ اصلی مزاج ہے ان کی کی دعوت عبادت ہے ہم لوگوں کو اس کی کی دعوت دعوت ہے ہے اللہ عبادت لوگا پاؤں میں بولوں گا ہم کرنے کا دعوت عبادت کی ہے جس طرح دعوت کا کام کرے ہماری انفرادی زندگیوں میں عبادت ہی بڑھے ہاں صحابہ اکرام کی عبادت میں سے بھلائی تو بھلائی ہے جی ہاں اس کے علاوہ زندگی بندگی زندگی جی بندگی لرمن زندگی زندگی بندگی کے ساتھ خوش رہو اور زندگی بے بندگی